حماد بن زید نے کہا ہمیں عثمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں اور فرقت سبخی مسلم بن ابو بکرہ کے ہاں گئے وہ اپنی زمین میں تھے ہم ان کے ہاں اندر داخل ہوئے اور کہا کیا آپ نے اپنے والد کو فتنوں کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا ہاں میں نے اپنے والد حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب فتنے برپا ہوں گے سن لو پھر اور فتنے برپا ہوں گے ان کے دوران میں بیٹھا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا یاد رکھو جب وہ نازل ہوگا یا واقع ہوں گے تو جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں کے پاس چلا جائے جس کے پاس بکریاں ہوں وہ بکریوں کے پاس چلا جائے اور جس کی زمین ہو وہ زمین میں چلا جائے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو ایک شخص نے عرض کی اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے پاس یہ اونٹ ہو نہ بکریاں نہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی تلوار لے اس کی دھار کو پتھر سے کوٹے یعنی کند کر دے اور پھر اگر بچ سکے تو بچ نکلے اے اللہ کیا میں نے حق پہنچا دیا اے اللہ کیا میں نے حق پہنچا دیا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا کہا تو ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول اگر مجھے مجبور کر دیا جائے اور لے جا کر ایک صف میں یا ایک فریق کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے اور کوئی آدمی مجھے اپنی تلوار کا نشانہ بنا دے یا کوئی تیر آئے اور مجھے مار ڈالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے وار نہ کیا ہوا تو وہ اپنے اور تمہارے گناہ سمیٹ لے جائے گا اور اہل جہنم میں سے ہو جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو پچاس